في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس وصدر جماعت ارباب علم دانش رفقائے جماعت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج کانفرنس جو ستائیس اگست پہ شروع ہوئی تھی انیس سو چھیاسی ستائیس اگست ہم یہاں ولی اللہ روڈ پر کراچی میں دعوت تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں زل بہت ساری ہماری ملی تاریخ کا امین ہے یہ ماہ مبارک ہر سال ملت اسلامیہ کو اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری تاریخ کی ابتدا بھی قربانی سے ہوئی ہے انتہا بھی اس مبارک مہینے کی دس تاریخ خلیل اللہ کے اشار اور زبی اللہ کے ذوق تسلیم و رضا کی یاد دلاتی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے امتشال امر الہی میں انتصال امر الہی میں اپنے نقط جگر کو منزل عشق پر قربان کر کے کثر ملت کا سنگ بنیاد رکھا پھر اس ماہ مبارک کی اٹھارہ تاریخ صبر رضا کے اس کوہ گرا کے صبر استقامت کی یاد دلاتی ہے جن کی سیرت و شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے یہ سو روزہ کانفرنسیں تشکیل دی گئی ہے عزیز دوستو مسلمانی میں قوت خون ہی بہنے سے آتی ہے اگر آپ کی گفتگو کو میں کوئی ٹائٹل دوں کوئی عنوان دوں تو پھر اس کا یہی عنوان سمجھ لیجیے کہ مسلمانی میں قوت خون ہی بہنے سے آتی ہے قبریں سجانے سے نہیں آتی اللہ کے نیک بندو کی قبروں پر منڈیاں بنانے سے مسلمانی میں قوت نہیں آتی پودے بڑھتی ہے پودے بڑھتی ہیں وادی میں اضافہ ہوتا ہے بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے بینک بیلنس میں لیکن مسلمانی میں قوت خون ہی بہنے سے آتی ہے اسلام کا ہر سے اول ایشار اور قربانی سے شروع ہوتا ہے ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے خلیل اللہ کا کردار اللہ نے آپ کو جب دعوت عمل دی ہے تو اس کردار کی یاد دہانی کرائی ہے ملت ابی کو ابراہیم تم اس عظیم روحانی باپ کی روحانی اولاد ہو کہ جس نے زندگی کا ایک ایک سانس کے حق اور ابتال باطل کے لیے سچائی کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے اور باتوں کا ہر نقش مٹانے کے لیے گزار دیا خلیل اللہ مجاور نہیں مجاہد تھا اس نے انتصال امر الہی میں باطل کے بھڑکائے ہوئے سولو کو سینے سے لگایا آج جلانا باطل کا کام ہے ارباب علم دانش یاد رکھیے اسلام تقریب کار نہیں ہے اسلام اور تقریب کا کوئی رشتہ نہیں اور جو تقریب کرتا ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں آگ جلانا آگ بھڑکانا باطل قوتوں کا ذوق ہے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو پورے جگر سے بجھانا خلیل اللہ کا عمل ہے طاقت ہمیشہ آگ جلاتی ہے اور صداقت شولوں کا سامنا کر کے مسکراتی ہے تیرے اپنے الفاظ ہے طاقت ہمیشہ آگ جلاتی ہے اور صداقت شولوں کا سامنا کر کے مسکراتی ہے نوجوانوں اللہ آپ کی جوانیوں کو سدا بہار رکھے آپ کے چہروں پہ شباب کی سرخی قائم رہے اپنی جوانی کو اور اپنے شباب کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر سنبھالیے جوانی کا مصرف کیا ہے اسے کہاں خرچ کیا جائے معاف کیجیے گا اگرچہ ذرائع ابلاغ نے میرے عزیز نوجوانوں کو مس گائڈ کیا ہے جوانی کے اجتماعی وجود میں روح کا کردار ادا کرتی ہے جس قوم کی زبانی بگڑ جائے وہ قوم دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی اس لیے اگر زبانی روح انقلاب ہوا کرتی ہے اور تقسیم کے بعد سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی سب سے بڑا المیہ یہی ہوا کہ اس ملک کی جوانی کو پکڑی سے اتارنے کے لیے ریڈیو بولے کتے کی طرح پیچھے پڑ گئے بولے کتے کی طرح ان کرداروں کو بلند بالا کیا گیا جو اس ملک کی جوانی کو ڈائنامیٹ کریں انہیں بلندیاں ملی انہیں وی آئی پیز میں شامل کیا گیا انہیں آج بھی فراغت دیے جاتے قومی اعزازات سے نوازا جاتا ہے ان کرداروں کو جو ناچتے ہیں تھرکتے ہیں جو جسم بیچتے ہیں اور اپنے جسم کی مختلف حرکتیں بیچتے ہیں جنہوں نے اس قوم کی جوانی کا جنازہ اٹھایا ہے اخلاق کا جنازہ اٹھایا ہے اس کو حسن کارکردگی کے تمغے دیتے ہیں منافق بلکہ رئیس المنافقین مناسب توبہ کے نعرے لگا کے پیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ماشاء اللہ انہیں دیر دیر فٹ کی داڑیوں والے مذہبی سہارے بھی میسر آ رہے ہیں میرا نوجوان یقین کیجیے مظلوم ہے مجھے اس سے ہمدردی ہے اور میں اپنے علماء سے کہا کرتا ہوں ان نوجوانوں پر فتوے نہ لگایا کرو طے کرے حسن شرافت ہیں ستم کے مارے مسجدوں کو نفرت کے ہڈے بنا دیا گیا ہے یہ بنی نہیں بنائی گئی ہے میں الزام لگاتا ہوں انڈیا کی مسجدوں میں نفرت کیوں نہیں بچتی وہاں تو سیکولر سیکولر ہے وہاں لیکن میں نے وہاں مشاہدہ کیا کہ وہاں کی مسجدوں سے آج بھی محبت تقسیم ہو رہی ہے لیکن یہاں لوگ ہنستے ہوئے مسجد آتے ہیں روتے ہوئے جاتے ہیں خدا کے خوف سے نہیں حضرات کی مہربانیوں سے اکھاڑے بنا دیا گیا مسجدوں کو تاکہ نئی نسل کی کا رخ نہ کرے کہ صاحب یہ مولوی تو آپس میں لڑ رہے ہم مسجدوں میں کیسے جائیں مسجدوں کو نفرت کے اندر بنا دیا گیا اور بداخلاقی کے جو مراکز ہیں وہ محبت کے مراکز بنا دیے گئے نتیجہ ظاہر ہے کہ مسجد ویران ہے اور وہاں قطار اندر قطار جوانی کھڑی ہوئی ہے زہر کو میٹھا لگا دیا گیا میں اپنے عزیز نوجوانوں کو مظلوم سمجھتا ہوں یہ مظلوم ہے ان کے خلاف بہت گہری سازش ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اللہ نے جن دوستوں کو جوانی دی ہے جو زندگی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں انہیں خلیل کی جوانی دعوت فکر دے رہی ہے کہ اپنا شباب اور اپنی قوت کو باطل کے نقوش مٹانے میں اور سچائی کا پرچم بلند کرنے میں خرچ کرو سولوں میں کودے اس کی مرضی کے لیے اس کی مشیت پر وطن چھوڑا امتسال امر الہی نے اہلیہ اور نقط جگر کو ویرانے میں بچھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلاط والسلام آپ کی ملی زندگی کا بنیاد رکھنے والا وہ مہمان اعظم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیے ہوئے اس ویرانے کے سینے پر جا رہے ہیں جسے قرآن وادی غیر ہی زرعین کہتا کتنی اچھی بات کہی کسی صاحب نے ان تین افراد کو خدا کا قافلہ کہا فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر چلا جاتا تھا اس تکتے ہوئے سہرا کے سینے پر جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر اس ویرانے کے سینے پر سیدنا ابراہیم علیہ سر والسلام نے بنیاد بہار رکھی بٹھا دیا اپنی عفت معاب آب بیوی اور اسمت معاب آب جگر کو اور پھر دونوں سے رخ پھیر کر اپنے داتا کے حضور التجا تھی رب نئی اصن تم دن رئی زر دبئی تھی کل محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أي ہمارے رب محض تیری رضا کے ذوق میں تیری خوشنودی کے حصول کے ذوق میں اپنی متا و جگر اس ویرانے میں چھوڑ رہا ہوں میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن تو انہیں اکیلا نہ رہنے دے ان کی محبت اپنے بندو کے دلوں میں بھر دے اپنے بندو کو ادھر متوجہ کر دے میں جا رہا ہوں تیرے بندے آنا شروع ہو جائیں اور میرے محبوب میں کچھ نہیں لایا صرف مٹان کل بج جگر لایا ہوں اور من ہوں روٹی کپڑا اور مکان بھی نے تو عطا کر لیڈر لیڈر بات مانگنے کے لیے قوم کو روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیتا ہے اور خلیل تنہائی میں خلوت میں اپنی ضروریت کے لیے اللہ سے روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ورژ کو وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إله العالمين تو انہیں رزق عطا فرما اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگا رزق بھی سمرات مانگے فروٹ مانگے اے اللہ تازہ انگور کھلائی نے تازہ سیب کھلائی نے روح کائنات خلیل کی اس دماغ کو حیران تھی کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے کھڑا ہے اس دھرتی کے سینے پر کہ جہاں پانی کی بوند بھی نہیں ملتی اور مانگتا ہے فروٹ فروٹ تو باغات کا نتیجہ ہوتے ہیں حدیقہ ہوگا تو سمرات ہوں گے جہاں حدیقہ ہی نہیں اضافہ شرط تو مشروط جہاں باغ ہی نہیں جہاں نرسری ہی نہیں وہاں فروٹ کہاں سے کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے خلیل کے عشق نے کہا کیوں کہتے ہو کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے تم یہ دیکھو میں کیا مانگتا ہوں اور کس سے مانگتا ہوں اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتا ہے اور کراچی کے روشن ہو آج مکہ میں جا کر خلیل کی دعا کا شباب دیکھیے دنیا میں جہاں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں ضرور ملتا ہے گلا سڑا بھی نہیں تازہ بد ذائقہ بھی نہیں خوش ذائقہ یہاں کے پھل یہاں اتنے لذیذ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں لذیذ بن جاتے ہیں اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے ویرانے میں بچھایا اپنی اہلیہ کو اور اپنے لگتے جگر کو ربنا ان کا تالم و معلوم اے ہمارے رب تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے ان کا ربنا ان کا اے ہمارے رب تو ہی تالم تال ہم جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں خلیل کا پیدا سن لیا اپنے دلوں کے بھید جاننے والا کون انسان کی فطرت ہے کہ وہ رب کا بن جائے اگر وہ رب سے تعلق توڑ لے تو پھر سب کے در اللہ سے مانگے اسی سے ہر وابستہ کرے اسی کو ہر جگہ موجود سمجھے اسی کے آگے دامن پھیلائے اسی کو مختار کوئی مانے اسی کو کار ساز مطلب حاجت رواؤ مشکل کشا سمجھے تو ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس سے تعلق قائم نہ رہے تو پھر اس قسم کے مجسموں کے آگے دامن پھیلاتا ہے جن پہ خود مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں یہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی میرے عزیز دوستوں خلیل اللہ کی ان انتظام میں اور دعا میں بھی یہی روح کام کر رہی ہے کہ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم دلوں میں باتیں رکھتے ہیں ان کو کون جانتا ہے فرمایا العالمین اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ماج تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں چھوڑا اور چل دیے اسماعیل کا بچپن گزرا لڑکپن آیا رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اب اپنی محبوب شے میرے راستے میں قربان کر کے دکھائیے خلیل اللہ کی فراست نے اپنے وجدان کی گہرائیوں میں اللہ کے بعد محبوب شے ڈھونڈ لی وہ تو میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جس رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگا تھا حبلی من الصالحین کراچی کے روشن ضمیر ہو پیغمبر کی دعا کتنی جامع اور کتنی مکمل ہوتی ہے صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹا دے دے جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے یا اللہ بیٹا دے دے چاہے وہ جب بیس سال کی عمر کا ہو ایسے کردار کا مظاہرہ کرے کہ خاندان بھر کی عزت کا جنازہ نکل جائے اور پھر باپ صاحب کہیں کاش کم وقت تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا مجھے تو ایسا بنے گا تو تیرے جنم کے دن ہی میں گلا گھونٹ دیتا نہ گلا گھونٹنے کی ضرورت ہے نہ پچھتانے کی بس صرف اتنی گزارش ہے اللہ سے جب مانگا کیجیے تو دعائے خلیل کی اتباع کر کے عرض کیا کیجیے اے اللہ نے کو عطا فرما حضرت زکری علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے مانگا فرمایا ربی حبلی حنالی کا داغ کری ربلا ربی حبلی لزن کلیل طیبہ یہ خلیل اب بھی من الصالحین ضعیفی اور بڑھاپے کے زمانہ میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا چاہتے ہیں خلیل چاہتے ہیں اب بکتا نے فرمایا پھر اب قربان کیجیے اپنی معروف شہ کو میرے راستے میں تیار ہو کر آئے خنجر تیز کر کے لا بیٹے کو منزل عشق پر لے گئے سامنے کھڑا کیا فرمایا انی منام انی ازبہ فنزو ماذا نقتے جگر خواب دیکھ کر آئے ہوں کہ خنجر میرا ہے گلا تیرا ہے اور منشا پر کی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے زبی اللہ نے بلا تاخیر عرض کر دیا یا اب ما تمر اب حضور جو حکم ملا ہے وہ کر کے دکھائیے یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہے کر گزرنے کی منزل ہے فرمایا بیٹے میں تو تیار ہو کر آیا ہوں لیکن تو جو ابھی کم سن ہے فطرت مسکرائی پیغمبر کم سن ہونے کے باوجود کوتاہ نظر نہیں ہوا کرتے بالغ نظر ہوا کرتے ہیں اسماعیل نے یقین دہانی کرا دی ابا حضور آپ اللہ کے عزم اور اللہ کے امر کی اطاعت میں جو کرنا ہے کیجیے ستا دنی ان انشا اللہ من مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے قرآن پاک نے فرما فلما اسلم جدید دونوں تیار ہو گئے کون دونوں دونوں پیغمبر تیار ہو گئے ایک خنجر چلانے کے لیے دوسرا گلا جھکانے کے لیے اس جذبے کو قرآن نے اسلما کے الفاظ سے معنون کیا ہے اسلما اسلام اسلما اسلام اور اسلما یہ گویا تسلیم کے دو رخ اسلام نام ہی اسی کا ہے کہ انتصال امر الہی میں صبر و رضا کا پیکر بن جانا دونوں تیار ہو گئے خلیل بھی یہ نہیں کہتا الہ العالمین جسے رو رو کے مانگا اسے جبا کر دوں اور اسماعیل بھی نہیں کہتا کہ ابھی تو میری زندگی کی ابتدا ہے ابھی تو میں نے کون سے دن گزار لیے ہیں زندگی کے بچپن میں لڑکپن میں ہی جمع ہو جاؤں دونوں آمادہ ہو گئے تسلیم و رضا کے معیار پہ دونوں پورے اترے خلیل اللہ نے خنجر چلایا اور اسماعیل نے گلا جھکایا بس ان دونوں کا کام یہاں تک تھا وہ خنجر چلا دوں اور وہ گردن چھپا دے موت تو حیات کا مالک تو وہی ہے گلا کٹنے نہیں پایا قرآن کہتا ہے وہ سدینا ہے وہ ضب عظیم ہم نے اسے ضد عظیم سے بدل دیا ایک جانور زبا ہو گیا اسماعیل سلامت رہے خلیل نے دیکھا تو دیکھا تو سلامت ہے جانور زبا ہو گیا سوچنے لگے کہیں نشانہ خطا تو نہیں ہوا قرآن پاک کہتا ہے ونا وناد ناؤ ہم نے اپنے خلیل کو پکارا نشانہ خطاب نہیں ہوا کرتا پیغمبر کا پیغمبر کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا کرتا اس لیے کہ وہاں تو وما رمیتا از رمیتا ولا کن اللہ رما کا ضابطہ کار فرما ہوتا ہے تو پھر العالمین میں نے تو بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا یہ تو جانور جیوا ہو گیا ہے رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل کدالی کا محسنین ہم بپاؤں کا سلا گساؤں اسے دیا کرتے ہیں آپ کا کام تھا خنجر چلانا اسماعیل کا منصب تھا گلا جھکانا تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو لیکن گلا کٹوانا ہمارا مقصود نہیں تھا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مبارک دیتا ہوں تمہیں کامیاب ہو گئے ہو لے جاؤ اپنے لگتے جگر کو حاضرہ کی ممتا بے قرار ہوگی عزیز دوستو یہ ہے سنگ بنیاد ملت براہیمی کی تاریخ کا یا قصر ملت اسلامیہ کا سنگ بنیاد اب آئیے مکتب مستفی کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کی طرف یہاں جو انسان تیار ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہنس ہنس کر جانے دی یا رو رو کر میں ایسے نہیں پوچھ رہا اس کا ایک مطلب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے رائے حق میں ہنس ہنس کر جانے دی یا رو رو کر مسکرا مسکرا کر نا تو میں نے اس دن ایک بات کہی تھی میں دہراتا ہوں آج صدر اجلاس کی اجازت مسجد میں اسے میدان میں کہنا چاہتا ہوں محمدی دار العلوم کا ایک فیض یافتہ کملی والے کے مکتب کا ایک شاگرد موت کو آنکھیں چار کیے کھڑا ہے سفیر بن کر آیا ہے اللہ کے رسول کا خط لایا ہے اسلام کے دشمن کے پاس رحمت اللہ علوم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامر بن تم کے دربار میں رسول حضرت حرام ابن ملحان کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ عامر کے دربار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد جب آیا تو سر اونچا کر کے آگے بڑھتا رہا اور مکتوب رسالت عامر کو سونپا عامر بن تفین کے لیے مسلمان کی یہ ادا کہاں قابل برداشت تھی کہ وہ میرے سامنے جھکائی نہیں اس کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ یہ بتانا چاہتا تھا سنگینوں کے اور تلواروں لوگوں اور بھالوں کے ہجوم میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان کا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اور کسی کا آگے نہیں جھکا کرتا سر بلند ہو کے آیا مسلمان صرف اللہ کے آگے سر نگو ہوتا ہے بندوں کے آگے سر نگو نہیں ہوتا سر بلند ہوتا ہے سر بلند ہو کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب عامر بن فطیر کو دیا اس شقی نے مکتوب رسالت کا مطالعہ کرنے کے بعد بنا پر کمیونگی کی حد کی کہ مکتوب رسالت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خط کے ٹکڑے تفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ کے دے مارے حرام کی آنکھیں سرخ ہو گئی دن کسان نے میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اشارہ کیا جس نے پشت کی جانب سے میزا پھینکا عامر بن کپڑ کی پشت میں لگا اور وہ نیزا سینے سے پار ہو گیا خون فوارہ بن کر نکلا بہاری کے اور میں بخاری شریف کے ورکوں پر اس مجاہد کی یہ ہدا چمک رہی ہے کہ تک دمکتی رہے گی کہ پالا نظر ہوں آنا ہی وراش ہی مکان خود تو رب بھی ابھرتے ہوئے خون سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھرا اور خون کا چنو بھر کر اپنے چہرے پہ ملا پھر اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم تو میں کامیاب ہو گیا مجھے تو منزل مل گئی رب کعبہ کی قسم تو مجھے تو منزل مل گئی میں کامیاب ہو گیا بن کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں مر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے منزل مل گئی یہ موت سے نہیں ڈرتے موت ان سے ڈرتی ہے پھر آگے چل کر انہی میں سے جو عامر بن کسو کے دربار میں بیٹھے تھے کرداروں کردار جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن تفیل کے دربار میں رحمت اللہ کے غلام نے بوقت شہادت یہ نعرہ لگایا تھا رد قادہ کی قسم کے میں کامیاب ہو گیا ہمارے ضمیر نے اسی دن تسلیم کر لیا تھا کہ یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے موت ان سے ڈرتی ہے شہید قرآن کی زبان میں زندہ ہوتا ہے شہید قرآن کی زبان میں زندہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ کہو بھی نہیں مردہ سوچو بھی نہیں اس لیے کہ شہید کی موت پوری قوم کی زندگی کی تمہید بنتی ہے قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں شہیدوں کی موت سے یہ قوم زندہ نہیں ہوئی اسماعیل شہید کی موت سے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آزادی کی دولت جو آپ کو ملی ہے قربانیاں دینے والوں کو نتیجے میں اللہ نے کرم کیا نا یا انگریز کے گھوڑے خرخرا کرنے والوں کی مہربانی سے آپ کو یہ آزادی ملی ہے ہزارہ ڈویژن کے دورے پہ جب ہم جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بالا کوٹ کے شہید کے مرکز پہ بھی ذرا جائیں ابھی میرا بھائی جس طرح کے فرما رہے تھے اللہ والوں کے مرکز پر ہم جایا کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں جا کر موت یاد آتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین اپنے ان بندو کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما میں جب لاہور جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مرکز پر جانے کی ابھی ہم جب دلی گئے تو خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ بھی گئے میرے یہ دوست ہیں کہ جاب شاہ ولی اللہ کی قبر پر تو گئے تھے لیکن دیکھا ادھر نہیں گئے ہم گئے خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ بھی گئے کی بات نہیں خواجہ قطب الدین بختیار ساقی رحمت اللہ علیہ کے مرکز پہ بھی گئے اور جناب راجا قطب الدین بختیار کاکی پر اللہ کی کروار ہوں ان کے مرکز پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں خلاف سنت کوئی بات نہیں لائے قطب الدین بختیار کاکی تو وہ ہے نا جس نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میری نماز وہ شخص پڑھائے جس میں یہ تین شرطیں پائی جائے بالغ ہونے سے آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو ایک دوسری شرط یہ کہ تقبیر کبھی سزا نہ ہوئی ہو اور تیسری شرط یہ کہ اثر کی سنتیں سزا نہ ہوئی فرض نہیں سنتی بھی موقع نہیں غیر موقع اثر کی سنتیں میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھا ہم خواجہ خطب الدین بختیار کازیر رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے نماز جنازہ کی تیاری ہوئی سفیں باندھی گئی ان سفوں میں امیر بھی فقیر بھی ہاں حاجی بھی مولوی بھی جبا پوش بھی براؤن کلر کے امامے والے بھی جدہ دستار کے نام شاہکار جب اعلان ہوا حضرت کے خدان میں سے کسی نے اعلان کیا وسیعت ہے مرحوم کی جو شخص ان تین شرطوں کو پورا کرتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے سب چپ ہو گئے ہاں کچھ سچائی کا زمانہ تھا ورنہ آج تو اگر ایسی بات کی جائے تو زبا دفتار کے مالک کبھی میں سب سے بڑا لیکن وہ بہتر دور تھا سب نے کہا جناب کسی ایک پر تو شاید کوئی پورا اتر جائے لیکن یہ تینوں شرطوں پر پورا اترنا ہمارے بس میں تو نہیں ہزاروں کا استعمال ہے سلح کا اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے جو شرط تین شرطوں کو پورا کرتا ہے وہ آگے بڑھے تو پھر ایک شخص آگے نکلا وہ کوئی گدی نشین تعویز فروش نہیں تھا وہ اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش پھر ولایت کسی گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ صاحب یہ کسی خاص خاندان کے لیے مخصوص ہے میں مسند اقتدار پر بیٹھنے والے بھی کچھ ایسے یزا شناس اور باخدا ہو سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ سلطان شمس ایک میں تبص آگے بڑھے آنکھیں برس رہی تھی کی برسات میں کہنے لگے میرے رب اور میرے درمیان یہ راز تھا میں زندگی بھر کے لیے جو راز راز رکھنا چاہتا تھا لیکن قطب الدین پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ظاہر کر دیا قطب الدین پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ آج مجھے اس نے ظاہر کر دیا میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہم کہ آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا جب کسی کی بیٹی سامنے آئی تو اپنی بیٹی یاد آ گئی ہم نے مجموع پہ لڑکپن میں اصل سنگ اٹھایا تھا تو سب یاد آیا آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا اور فرمانے لگے اللہ نے کرم کیا ہے کہ تقبیر اولا بھی مجھ سے آج تک نہیں لوں اور اصر کی سنتوں کا پجا جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ آج تک وقت کا کوئی مستحب بھی پیدا نہیں ہوا وہ وقت کا بادشاہ تھا میں اسے ولی اللہ سمجھتا ہوں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کافی پر اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی ان کی قبر بدعات اور شرک کی حرکات سے محفوظ ہے گواہی دیں گے ہم وہاں پہنچے کل من منا لے کام کا کا ذل جلال منظر تھا اسی طرح ہم شیخ عبد الحق دہلی رحمت اللہ علیہ کے مرکز پہ پہنچے ہم جا سکتے ہیں اللہ کے بندو کے مرکز پر شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ بھی ہزارہ ڈویژن کے سفر پہ جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں حاضری دوں اب بھی اپریل میں ہم نے وہاں پر تین روزہ کانفرنس رکھی شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر دیکھتا ہوں نظر کرتے ہی مجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یاد آ جاتی ایک ظالم حکمران کے سامنے کل میں حق بلند کرنے کی پاداش میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور ہاتھ میں وقت میں آ دیا کہ کے اس لاش کو یہی رہنے دیا جائے تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے ایک عرصے تک وہ لاش سونی پہ لگتی رہی دیکھنے والے دیکھتے تھے ایک دن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے چلی آئی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلے آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش پر نظر پڑنے کے بعد ایک ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ایک ماں کیا کرتی ہے وہ دیکھیں تو لیکن وہ مکتب مستقبی کی فیض یافتہ تھی صبر و استقامت کے گر جانتی تھی لخت جگر کی لاش کے قریب آئی بال نہیں بوچے گریبان نہیں پھیرا ماتم نہیں کیا لخت جگر کی لاش پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی شاباش میرے بیٹے شاباش تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا نا تو نہیں بکا تو نہیں شاباش میں تجھ شو فخر کرتی ہوں اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مبارکباد دو مجھے میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے سکتا دار سے بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے دار کو بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ چل جائے کٹ کے سر تیرا میزے کی میز پر لیکن تو کی اطاعت نہ کر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ایک پتھر لگا ہوا ہے میں اسے کتبہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ باضابطہ تراشا نہیں گیا یوں ہی لمبا سا ایک پتھر ہے مختلف کونے ہے اس کے اس کے اوپر کسی خوش نویس کی نہیں روشن ضمیر کی تحریر ہے سرخ رنگ کے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی اگر نوجوانوں آپ کا ذوق چاہے تو وہ لکھ لیجیے فرمایا اے زبی ہوں اسماعیل ماں اے زبی ہوں اسماعیل ماں ندایت سور اسرافیل ماں خون خدرا در کو خون خدرا درکو کو سارے لیت دیجے حریت در ہند بے اے رائے حق میں جان قربان کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل تیری سدائے حریت تو بر صغیر میں سور اسرافیل بن کر گونجی کہ تو نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا صرف بیدار نہیں انہیں موت کے تعاقب میں موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا پیارے اسماعیل تو نے اپنے خون شہادت کی بارش برسا دی بالا کوٹ کے سنگریزے تیرے خون شہادت سے سرخ ہو گئے ان کے کپڑے مجاہدین کے کپڑے مجاہدین کے ہونٹ شہادت کے خون سے سرخ ہوا کرتے ہیں پان سے نہیں اور جو بیچارے پان پہ ہی گزارا کرتے ہیں وہ ان مجاہدوں کو کیسے مسلمان مان لیں ان کے ہاں تو وہی مسلمان ہو نا جو پان ہی کے پان ہی کی رنگینیوں میں زندگی گزار رہا ہو وہ فریب خردہ شاہی کے پلاؤ کرگسو میں وہ فریب خوردہ شاہی کہ پناہ ہو میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شاہدازی خوردہ ملا جو پلا ہو گیارہویں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم سرفریشی اپنے خون کے ذروں سے بالا کوٹ کی سرزمین کے سنگریزوں کو شروع کر دیا لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کی تنہید بن گئی بنانے والے ایوبیا کی سرزمین نوحہ کنا ہے تمہارے چونچلوں پر لکھیا گلی رس ہاؤس نام ماتم کنا ہے تمہارے اللہ تلو پر معطل کرتے ہو اس بیچارے کو جس نے تمہارے عمل کی تقلید کی ہے خود استعفا کیوں نہیں دیتے ہو اس بیچارے نے کوئی بڑا جرم تو نہیں کیا تم تباخو کو تمغے دیتے ہو اس نے تباخو سے بہنگیر ہو کے ناچ کر لیا بڑی اس سے زیادہ ہو گئی ہائے قربانیاں دینے والے جان دے گئے تمہاری آزادی کے لیے اور آج تم کہاں پہنچے ہو جلتا ہے جن کا خون چراغوں میرا رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر شہادت کے وقت نعرہ لگایا فض تو برب صاب اور ادھر ویر مہونا پر جام شہادت پینے والے ستر کاری جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے مشن پہ بھیجا تھا کہ جاؤ بنو سلیم کے قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرو لیکن اسی عامر بن تفیل کی سازش پر ان ستر کاریوں کا محاصرہ کیا گیا رات کی تاریخی میں شب خون مارا گیا یہ مسلح وہ نہتے یہ تقریب کار وہ تعمیر کار یہ آگ جلانے والے وہ آگ بجھانے والے یہ انسان نما درندے وہ انسان نما اللہ کے بندے وہ حقیقی انسان چن چن کر انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کو ملت ابراہیمی سے سچی اور عملی نسبت رکھنے والے وہ کردار جامع شہادت پی پی کر نعرہ لگاتے ہیں بلغو قومانا انا لقینا ربنا فرضی انا و ارزانا او اللہ کے فرشتوں رے خود سے ہماری یہ حالت ہماری قوم تک پہنچا دو ہمارا یہ انجام ہمارے قائد تک پہنچا دو ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچا دو کہ ہم نے بیر مہونا پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ رب یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا ہم اس سے راضی ہو گئے ناکام نہیں ہوئے وہ ہم سے راضی ہو گیا ہم اس سے راضی ہو گئے جان دے رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ہم کامیاب ہیں بلیگو انا کہنا اگر ہو سکے تو دوہراؤ یار میرے ساتھ بلیگو انا کہ بلغوا انا قومانا اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے بعد سب سے زیادہ جو عبارت ہماری زبانوں پہ ایک عرصے تک مچلتی رہی وہ یہی تھی جو ویر مونا کے شہدا نے بوقت شہادت نشر کی بلغوا انا قومنا ربنا عنا وأرزانا وہ پیکر رحمت وہ حریف جہاں کا بھی چارا گر وہ قاتل کو معاف کرنے کا ذوق رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوٹو بن کر مکہ میں داخل ہونے والا لا تقریب علیکم اليوم کا پیغام نشر کرنے والا رحمت للعالمین جب آپ نے شاگردوں کی یہ مظلومیت سنتا ہے بے ساختہ آنکھیں برستی ہیں آنکھوں کی برسات میں کنوتے نازلہ پڑتے ہیں صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں رحمت عالم اور ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے دیر مہونا پر تبلیغی جماعت کے رضاکاروں کو ذبح کیا تھا اللہ جل اللہ جل جال سنینا یوسف اللہ جل سنینا کسنی یوسف اللہ اللہ دمر دیا اللہم جما ہوں اے اللہ خزم اخبادی دن مقتدر اے اللہ جنہوں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے تو انہیں برباد کر اے اللہ ان کی آبادیوں کو ویران کر اے اللہ ان کی جمعیت کو ریزا ریزا کر دے اے اللہ جنہوں نے میرے رضاکاروں کو رلایا ہے تو ان کے ہو سے ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں چھین لے اے اللہ ان پر کنہانی تحت نازل فرما اے اللہ تو انہیں اس طرح پکڑ جس طرح پکڑنے کا حق ہے پھر محمد عربی کا تیر نشانے پہ لگا محمد کے مقتدر خدا نے ایسا پکڑا کہ تعاون کی وبا کی الغار میں آ گئے سب کو پشت پر گلتیاں نکل آئیں وہ اتنی بڑھ گئی کہ چل بھی نہیں سکتے تھے ان بدنی پانی کی گلٹیوں کے ساتھ زمین پر تڑپ تڑپ کر کتے کی طرح جان دے دی اور سب حالات ہو گئے کراچی والوں شہادت کی شہادت کا جام پینے والوں نے اپنے ان جام کو کامیابی سمجھا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے لیے بد دعا کی لیکن اسی حوالے سے آپ اگر میری بات توجہ سے سن رہے ہیں تو جواب دیتے جائیے کہ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے ان ستر کاریوں کو ویر مہونا پر لے جا کر یہ ظالم ذبح کر دیں گے تو بھیجتے میرے آقا انہیں بنو سلیم کا وہ وقت جو انہیں لینے کے لیے آیا تھا مکر اور فروغ کی بنیاد پر سازش کی بنیاد پر کہ ہم انہیں لے جائیں دوستی کے عنوان سے اور وہاں جا کر ذبح کر دیں اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ سازش کے تحت لیا جا رہا ہے تو بھیجتے انہیں لیکن بھیجا بھیجا اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے ہی پہ گرو لگے ذرا تاکہ بھیگے کے بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے قرآن قریب نے فرمائے پاتی ہو گئی لا یا الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ما فل بری وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ضلع ولا يابس إلا في كتاب مبين غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں غیب کی چابی نہیں چابیاں وہ مفاد چابی گئی بھی کیس نہیں کی اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں چابیوں کا گچھا صدر ہو تو ایسا ہو اسی کے پاس ہے غیب کی غیب کی چابیوں کا گچھا اس میں چھوٹیاں بھی بڑی بھی ساری چابیاں اس کے پاس اور قرآن تیری عظمت کے صدقے جاؤں تو نے فنکاروں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اگر ایک چابی کی بات ہوتی تو فنکار کہتے بڑی چابی رب کے پاس ہے اور چھوٹی چابیاں حضرت صاحب جی کو قرآن ہے وہی دہو مفاتی الغیب اسی کے پاس ہیں غیب کی وہ دور والے بھی بولے ذرا اسی کے پاس ہیں غیب کی لا لایا الا اللہ کوئی نہیں جانتا مگر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی باقی وہی جانتے ہیں جنہیں وہ بتائے باقی وہی جانتے ہیں جنہیں وہ بتائے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من آحدہ من رسول وہی ہے علام الغیوب وہی ہے عالم غیب نہیں ظاہر کرتا غیب کی باتیں کسی پر مگر چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے جسے چاہتا ہے وہ اپنے پیغمبروں میں سے راز کی باتیں بتا دیتا ہے او مولوی جب بتا دیا جائے تو غیب نہیں رہتا پھر سلا جو ظہر نہیں تس نہیں ظاہر کرتا فلا على غيبه احدا پس نہیں ظاہر کرتا غیر کسی ایک پر من من رسول مگر چن لیتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہے جب ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں رہتا غیب ہے ہی وہی جو ظاہر نہ ہو اس لیے انبیاء عالم تو ہیں لیکن عالم وہی ہیں خدا عالم غیب ہے ان کو نہ بتایا جائے تو یہ نہیں جانتے اسے کوئی نہ بتائے تو وہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے بتاؤ اللہ الغیوب کون ہی پہ زور دینا ہے ذرا آج اللہ الغیوب کون یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں میمن سوسائٹی میں ہاں اللہ سلامت رکھے میرے ان آبادلوں کو روشن ہونے والی سما پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے شاہلی اللہ روڈ پہ بیٹھے شاہ ولی اللہ روڈ پر تو شاہ ولی اللہ ہی فکر کی باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا جم کے ہو جائے مجھے احساس ہے مجھے احساس ہے اس بات کا کہ یہ کیا کر رہی ہے گھڑی گھڑی کیا کر رہی ہے کہیں گے نہیں وہ اس لیے بات اصل میں یہ ہے میں تو چلا جاتا چار تک کل بھی تو ہم نے سمجھ لانی ہے نا وہاں کل بھی تو سمجھ لانی ہے اس لیے سیرت عثمان ذمہ رائن کو باتیں ہونی ہے کل یہ تو تنہید ہے آج تو ہم اساس اور بنیاد رکھ رہے ہیں فاؤنڈیشن اور اسلام میں تمام افکار و خیالات کی بنیاد اللہ کی توحید ہے اللہ کی توحید ہے یہ قسط اول ہے خست اول خدا نخواستہ یہ کج ہو جائے تو پوری عمارت کج ہو جائے اس لیے عزیز دوستوں بتائیے آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے اللہ الغیوب کون ہر جگہ موجود انسانی زبان کی بھی کے لیے سچا مستور کار ساز و دستگیر حاضر روا مشکل کشا اللہ بھی کتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن یہی ہے ماں بہن امتیاز مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی اور رحمت اللہ عالمین کے رضاکار کہتے تھے اللہ ہی ایک مولوی صاحب بڑے غصے میں تھے اور مجھے جی بھر کے گالیاں دے رہے تھے جو اس کے اپنے پاس تھی وہ بھی اور جو خاندانی نقطہ نظر سے ملی تھی وہ بھی ساری گالیاں جتنی بھی اس کے پاس تھی وہ ساری دے رہے تھے مجھے اور کہنے لگے یہ کہلواتا ہے ہی ہی نے بھی یہی کہتا اللہ ہی میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کہتے ہو مان لیا نا تم نے شیطان نے تو اصل میں یہ کہا تھا کہ میں سجدہ انسان کے سامنے کیوں جھکوں انسان کی عظمت کا اقرار کیوں کروں یہ تو مٹی سے بنا ہے میں تو شولے سے بناؤں میں شولے سے بنا ہوں یہ خاکی ہے انسان کو حکارت کی نظر سے دیکھا اس نے نبی کی بشریت کا انکار کیا اس نے تو پھر رجیم ہوا کہ نہیں مردود ہوا اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کی بشریت کا انکار کرنا سب سے پہلے کس نے شروع کیا مستر ابلیس سب سے پہلے پیغمبر کی بے داغ بصریت کا انکار کس نے کیا ابلیس نے کہ میں خاکی کا سجدہ کروں سجدے کا تو انکار نہیں کیا اسجد لے ہے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اسجد میں بشر کا سجدہ کروں کیا مطلب سجدہ تو کرتا ہوں لیکن اس کا نہیں حاجی صاحب مجھے فرماتے ہیں آئیے شاہ صاحب یہاں تقریر کیجیے میں کہوں یہاں کروں چوک پر ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں یہاں کروں اس سے مانی یہ ہے کہ تقریب تو کروں گا لیکن یہاں نہیں حضرت میں پانی پیجیے اور میں گلاس دیکھوں کہ وہ تو شیشے کا نہیں سلور کا ہے میلا ہے گلاس لے کر میں کہوں اس میں پیوں مطلب یہ ہے کہ پانی تو پیوں گا لیکن اس گلاس میں نہیں تو ابلیس نے کہا آس جو دو نباشر سجدہ تو کروں گا لیکن اس میں آگے نہیں جھکوں گا اس کی حضرت کو نہیں مانوں گا بصریت کا انکار کیا تو مردود ہو گئے اور اب بھی جو پیغمبر کی بیدار بصریت کا انکار کرے گا وہ بھی مردود ہوتا ہے جیسے شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے بصریت کے منکرین کو حرمین سے نکالا گیا ہے باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی بھائی پیغام کو سزا تک میرے بارہ خطبات بیٹھی ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں بیٹھ جائیے بالکل ہلنے کی بھی اجازت نہیں جو میرے دوست پہ بیٹھ جائیں یہ بارہ خطبات ہیں انڈیا کے مرکزی مقامات پر جو ہوئے اس کے دو ایڈیشن دیوبند سے شائع ہو کر انڈیا میں ختم ہو چکے ہیں اب پاکستان میں اسے شائع کیا گیا ہے یہ توحید و رسالت عظمت صحابہ کے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ اللہ آپ کے مطالعے سے فکر و نظر میں روشنی بھریں گے اس کا ضرور مطالعہ کیجیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے حلقہ آباد میں بھی دعا کے بعد آپ کو وہاں توکل کیسٹ والوں سے یہ مل سکے گی اور ہمارے ہمارے ایک عزیز ہیں عبد الطیف صاحب ان کے والد حاجی قاسم صاحب انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے حاجی طاہر محمد صاحب کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے محمد برادری کے ایک بزرگ اور اسی طرح اما عائشہ مرحوما کے لیے بھی آپ نے دعا مفرت کرنی ہے دوسرے کچھ بیمار بیماروں کے لیے احباب نے درخواست کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں شفا کاملہ تا فرمائے ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے کل زندگی رہی تو انشاءاللہ سعید آباد میں گفتگو ہوگی اللہ وسلی علی سیدنا و مولانا محمد من نبی الامی و و آلی بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا الدنیا حسنا حسنا وفی وقنا عذاب عذاب النار اللہم اللہم احفظنا من کل بلاء و حق وکل اللہ اللہ عارحب کو مرزوقا مرزکنا اجتناب منه اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کئی مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اراؤل العالمین بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہم کنار فرما تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ شدہ کام عطا فرما جن دوستوں نے اس سلسلے میں یہ التجا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین کو شفا کاملہ عطا فرمائے ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ تمام روحانی جسمانی بیمار کہ جنہیں ہم نہیں جانتے الہ العالمین تو جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفا عطا فرما ہمارے عزیز نوجوان یہاں کی مجلس تحفظ حقوق عالیہ سنت و جماعت کے کارکن نو آباد کے میمن سوسائٹی کے جن کی کوششوں سے یہ کانفرنس ترتیب پائی اللہ تعالیٰ ان کو جگہ خیر عطا فرمائے اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ اللہ آپ کو کام کی توفیق ادا فرمائے اور آپ تمام دوست جو دور دراز سے اس نظریاتی پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے